حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ منڈی کی بالائی جانب اندازے سے غلہ خریدتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فروخت کرنے سے منع فرما دیا یہاں تک کہ وہ اسے دوسری جگہ منتقل کر لیں سننے ابو تابوت حدیث نمبر تین ہزار چار سو چورانوے